اور ہم اسے نشانیاں بےجنی سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلو نے جھٹلایا اور ہم نے سموت کو ناکا دیا انکھے کے ولنی کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم اسے نشانیاں ناؤ بھیجتے مگر رانی کو